شعبہ نے ہمیں ابو اسحاق سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے آخری آیت جو نازل کی گئی آیت کلالہ ہے اور آخری سورت جو نازل کی گئی سورہ برات ہے یعنی سورہ توبہ کا دوسرا نام سورہ برات ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو تریپن